welcome to lecture number 37 seven of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ تو پرابیبلٹی کی بات کی تھی اور کچھ ہم نے ریویو کیا تھا اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اب جو لیکچرس ہیں ان میں ڈسٹریبیوشنس ڈفرینٹ جن میں بائنومیل پوائسوں نارمل ڈسٹریبیوشن تو یہ اب وہ پارٹ ہمارے کورس کا شروع ہو چکا ہے جس میں اسسمنٹ اور predictions based on uncertain reasoning using probability concepts تو آج کا لیکچر بھی پرابیبلٹی کے ساتھ ڈیل کرے گا we'll talk to some extent about distributions binomial distribution کی بات کریں گے کچھ میں آپ کو جو باقی لیکچر رہ گئے ہیں جو ماڈیولس آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ میں دکھانا چاہتا ہوں ایک آدھ اس میں ایڈیشن ہے which I would like to bring to your notice اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی ری ارینجنگ بھی کی گئی ہے لیکن ہمارا مین ٹاپک ایز بفور وہ پرابیبلٹی ہی چلے گا لیکن ایک چیپٹر جو شروع میں بات ہوئی تھی لینئر پروگرامنگ اس کو میں نے آخری لیکچر کے طور پہ ایڈ کیا تو آئیے پہلے ریویو کرتے ہیں کہ اب جو ماڈیول ہم کر رہے ہیں ان میں کون سے لیکچر ہیں اور کیا چینج ان میں آئے ماڈیول سیون آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پرموٹیشن کمبینیشنس یہ کر چکے ہیں elementary probability we have covered also lecture thirty six میں یہ باتیں کور ہوئیں اب ہم پیٹرنس آف پرابیبلٹی آج سے شروع کر رہے ہیں اور پرابیبلٹی کے ڈفرینٹ uh, سوال پھر میں تفصیل سے آپ کو کروا رہا ہوں کچھ ایسے کانسیپٹس ابھی رہ گئے ہیں جو ڈسٹریبیوشنس کو سمجھنے سے پہلے کرنے ضروری ہیں اس وجہ سے کچھ اسپیس میں نے یہاں پرووائڈ کی ہے کہ بائنومیل اور پوائسون ڈسٹریبیوشن کو as part of patterns of probability ہم ڈسکس کریں گے اور یہ چار حصوں میں ہم کر رہے ہیں پہلے جو آپ کو میں نے ماڈیول سیون کی ڈیٹیل دی تھی اس میں پیٹرنز آف پرابیبلٹی تین حصوں میں تھے تو actually what has happened is that I have now consolidated these topics اور یہ پیٹرنز آف پرابیبلٹی کے اندر یہ آ رہے ہیں ایک جگہ پہ ہی binomial Poisson normal distributions اور اب یہ لیکچر 37 سیون ٹو فورٹی میں کور ہوں گے پھر ماڈیول ایٹ میں جو چینج آپ کو نظر آئے گی وہ ہے آخری لیکچر پلاننگ پروڈکشن لیولس جس میں لینئر پروگرامنگ کا استعمال ہم کریں گے یہ بڑا امپورٹنٹ چونکہ کانسیپٹ ہے شروع میں اس کا ذکر بھی ہوا تو اس لیے اس کورس کو میں لینئر پروگرامنگ پہ کمپلیٹ کروں گا اس کے علاوہ ایسٹیمیٹنگ فرام سیمپلس انفرنس یہ لیکچر 41 42 میں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ایریاز ہیں کہ سیمپل کی پرابیبلٹی پاپولیشن کی پرابیبلٹی نکالنے کے لیے کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اس کا کچھ ذکر ہم نے کو ریلیشن کے سلسلے میں کیا تھا پھر ہائپوتھس ٹیسٹنگ یہ کوائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن اس کو کور کیا جائے گا اور آخر پہ لینئر پروگرامنگ تو آج ہم these are the main topics کے ایلیمنٹری پرابیبلٹی ریویو کریں گے کئی سوال ابھی باقی ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں پھر ہم پیٹرنز آف پرابیبلٹیز کی ڈسکشن آج سے شروع کر رہے ہیں تو آئیے نیکسٹ لائٹ پہ چلیں before I start with this example let me review جو ہم نے کام پرابیبلٹی کا کیا تھا کہ کون سی باتیں تھیں جو ہم نے سیکھی اور کیسے ہم نے ان کو اپلائی کرنا تو پرابیبلٹی کے ایز یو ریمبر تین امپورٹنٹ باتیں تھیں ایک تو تھا اور پرابیبلٹی کہ وہ ایونٹس جو میوچلی ایکسکلوسو ہیں ان کو آپ when you find out the probability کہ آئی در اور سچویشن ہے یا ایک ایونٹ ہوگا یا دوسرا ہوگا دونوں سائملٹینیسلی نہیں ہوں گے تو اس کی کئی ایگزامپلس بھی میں نے آپ کو دیں جس میں ٹاسنگ اکوائن کوائن مثلاً یا پاس فیل ہونا یہ سارا ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کی اسٹریٹ فارورڈ سی اس کا فارمولا تھا کہ probability of different events is equal to the sum of individual probabilities تو یہ اس کو اور رول بھی کہتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ رول تھا اینڈ پرابلٹیز کا جس میں کنڈیشن یہ تھی کہ events must happen at the same time third rule جو ہم نے ڈسکس کیا ایگزاسٹو ایونٹس ایگزاسٹو ایونٹس ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن میں یا تو پرابیبلٹی آف اکرنس ہم دیکھتے ہیں یا اس کے opposite that the event is not going to occur اور ان دونوں کی پرابیبلٹیز کو جب ایڈ کیا جاتا ہے تو وہ it's the sum is equal to one تو اس سے یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پرابیبلٹی کیلکولیشنس میں آپ ایک کوانٹٹی کو اگر دوسری کوانٹٹی کی ویلیو معلوم ہے تو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں تو آئیے آپ سلائیڈس پہ چلیں اور ڈفرینٹ پرابلٹی پرابلم اسٹڈی کریں کس طرح سے یہ کانسیپٹ اپلائی ہوں گے تو سب سے پہلے یہ اگزامپل ہے آپ کے سامنے کہ a firm has the following rules when a worker comes late there is one by four chance that he is caught first time he is given a warning second time he is dismissed what is the probability that a worker is late three times and is not dismissed تو آئیے پہلے اس کو ذرا سمجھیں یہ سوال ہے کیا کہ یہ کمپنی نے رول بنایا ہوا ہے کہ اگر ایک ورکر لیٹ آتا ہے تو پہلی دفعہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو وارننگ دی جاتی ہے اگر نیکسٹ ٹائم پھر پکڑا گیا تو اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورکر پرابیبلٹی کہ پکڑا نہ جائے تھری ٹائمس اور ڈسمس اس وجہ سے نہ ہو اس کی پرابیبلٹی کیا ہے تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں یہ کیسے حل کیا گیا یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایک سارٹ آف ٹری بنایا ہے کہ جس میں اگر اسٹارٹ سے شروع کریں تو دو سچویشن ہیں کہ یا تو ورکر پکڑا جائے گا یعنی کاٹ سی اسٹینڈ فار کاٹ پہلی دفعہ پکڑا گیا اس کی پرابلٹی ون بائی فور اور نیکسٹ ایرو سے میں دکھا رہا ہوں کہ نیکسٹ ایونٹ یہ ہے کہ وہ سیکنڈ اسٹیج پہ جا کے تو پھر پکڑا گیا تو اس میں وہ ڈسمس ہو گیا تو اس ایونٹ کی that the worker is caught first time and the worker is caught second time also یہ اینڈ کی سچویشن بن رہی ہے تو آپ یہاں پہ یہ دونوں پرابلٹیز کو ون بائی فور کو ون بائی فور سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک ویلو آ رہی ہے ون بائی سکسٹین کی تو اس کو میں نے ری رائٹ کیا ہے تاکہ ہم جب ایڈ کر رہے ہیں تو نیومریٹر میں دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ سکسٹی فور کی ویلو ہر جگہ نظر آ رہی ہے تو اس کو اسی لیول پہ لانے کے لیے I just multiplied the numerator and denominator by four یعنی ون بائی سکسٹین کو آپ نے فور بائی سکسٹی فور کے طور پہ یہاں لکھ لیا اب نیکسٹ جو سچویشن ہے کہ ون سی کے بعد جو دوسری سچویشن تھی کہ سیکنڈ ٹائم ناٹ کاٹ اس کی پرابلٹی تھری بائی فور اور اس سے پھر نیکسٹ جب آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی دو سچویشنز تھیں کہ آئی در دا ورکر از کاٹ اور ناٹ کاٹ تو یہاں پہلے ہم کاٹ والی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں وہ پکڑا نہیں گیا لیکن third time he has been caught and dismissed اور یہ پرابلٹیز ود ان بریکٹس لکھی ہوئی ہیں one by four three by four one by four تو ان کو جب ہم یہ میں نے ڈسمسڈ ٹو یہاں لکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ اگر ریفرنس بعد میں کرنا چاہیں تو پہلی جو سچویشن جہاں پہ ڈسمس ہوا اس کو ڈسمسڈ ون لکھا اور یہ ڈسمس ٹو اور یہ بھی اینڈ کی پرابلٹی یا تین ایونٹ ہیں سائملٹینیسلی یہ اگر ہوں گے تو پھر جا کے تو وہ یہ رزلٹ آئے گا تو ان کی ملٹیپلیکیشن بھی آپ کو three by sixty four answer نکل رہا ہے پھر نیکسٹ سچویشن دیکھیں کہ اب تھرڈ ٹائم جو دوسری آپشن تھی کہ ناٹ کاٹ تو وہاں پہ پروبلٹی 3 بائی فور ہے تو یہ ایکسٹریم بن گئی کہ one caught second time not caught third time not caught یہ تین probabilities again and rule apply کیا جا رہا ہے ناٹ ڈسمسڈ اور یہ نائن بائی سکسٹی فور آپ کے پاس یہ ویلو آ گئی پھر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری اسٹریم کہ already first time not caught اور سیکنڈ ٹائم آپ نے دیکھا کہ کاٹ والی سچویشن اور تھرڈ ٹائم بھی کاٹ تو یہ تینوں کی پرابلٹی آپ نے ورک آؤٹ کی تھری بائی سکسٹی فور جواب آ رہا ہے پھر one not caught second caught اور تھرڈ ناٹ کاٹ اب آبیسلی چونکہ رول یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو صرف وارننگ ملتی ہے اب تھرڈ ٹائم ناٹ کاٹ یعنی ڈسمس نہیں ہوا اور اس کا بھی جواب آپ نے نائن بائی سکسٹی فور نکالا پھر نیکسٹ دیکھیے کہ one not caught second not caught اور تھرڈ ٹائم کاٹ یہاں بھی وہی پوزیشن ہے کہ only once the worker has been caught اس لیے ناٹ ڈسمسڈ تو اس کی پرابلٹی بھی نائن بائی سکسٹی فور نکل رہی ہے اور آخری جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کمبینیشن ہے کہ one not caught second not caught third not caught تو یہ ناٹ ڈسمسڈ کی بھی یہ بھی ناٹ ڈسمسڈ والی پوزیشن ہے اور اس کی پرابلٹی ہے twenty seven by sixty four اب اس سلائڈ پہ آپ نوٹ کریں کہ بعض جگہ پہ ناٹ ڈسمسڈ کی پرابلٹی نے ڈیفائن کر دی سب سے پہلے ناٹ ڈسمسڈ یہ نائن بائی سکسٹی فور پھر نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں not dismissed nine by sixty four پھر دو ویلوز اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ فور ٹائمس یہ سچویشن ہوئی کہ that the worker was not dismissed اور ٹوائس یہ ہوا جہاں پہ آپ یہ آپ کے پاس یہ پرابلٹیز ہیں کہ یہ ڈسمس کیا جا رہا ہے اور ایک ایک میں ویلیو آ رہی ہے فور بائی سکسٹی فور اور سیکنڈ میں آ رہی ہے تھری بائی سکسٹی فور یعنی ان دونوں کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہاں سے جواب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ڈسمسڈ والی جو سچویشن ہے اس کی پرابیبلٹی اب فور بائی سکسٹی فور اور تھری بائی سکسٹی فور یہ دو میوچلی ایکسکلوسیو ایونٹس ہیں چونکہ تو ان کی جو پرابلٹی ہوگی ان کو آپ ڈائریکٹلی ایڈ کر سکتے ہیں تو probability that the worker will be dismissed is obviously four by sixty four plus three by sixty four یعنی سیون بائی سکسٹی فور یہ آپ کی ویلو آ گئی اور ٹوٹل جو پرابلٹی ہے that the worker is either dismissed dismissed اور ناٹ ڈسمسڈ تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایگزاسٹو ایونٹ تھا تو ان کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو یہ ون کے برابر آ جائے گی تو without going through the other calculations اگر ہم ڈائریکٹلی یہ کہیں کہ one minus seven by sixty four کی value gives us the probability that the worker is not dismiss تو یہ ٹھیک ہوگا دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ ان سب کو جو دوسری ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کریں یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ویلیو اور 3 بائی سکسٹی فور کی بھی ہے ڈسمسڈ والی یہ 4 by sixty four plus three by sixty four and then again dismissed three by sixty four اس کو بھی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا تو پھر وہ ٹوٹل ویلیو ڈسمس کی نکلتی ہے تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے کمبائن کیا گیا اب پہلا آپ دیکھیں پہلی ایکسپلینیشن یہاں آپ کے سامنے آ گئی کہ caught first time but not the second اور تھرڈ ٹائم یہ وہیں سے اس کو ورڈس میں لکھا جا رہا ہے یہاں پہ تو یہ وہ نائن بائی سکسٹی فور کی پرابلٹی یہاں آ گئی اس کے بعد کاٹ اونلی سیکنڈ یہ تین جو ویلیوز تھیں ان کی آپ نے سائملٹینئسلی اینڈ کے طور پہ آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں پھر نیکسٹ کہ P late three times but not dismissed تو اس میں یہ میں نے یہاں پہ اس وجہ سے لکھا تھا کہ آپ کو یہاں نظر آئے کہ پرابیبلٹی ناٹ ڈسمسڈ ون دوسرا probability not dismiss two plus probability not dismiss three plus probability not dismissed four تو یہ آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ ویلیوز یہاں پہ ہر کیس میں یہ پہلے جو تین کیسز ہیں نائن بائی سکسٹی فور کی ویلیوز ہیں اور یہ ہم نے یہ ابھی جو ویلیوز کیلکولیٹ کر کے آئے ہیں وہاں سے ہمیں یہ ویلیوز نظر آ رہی ہیں پچھلی سائڈ پہ دیکھیے ڈسمسڈ فور والا جو تھا ڈسمسڈ فور والی ویلیو یہ twenty seven by sixty four ہے تو یہاں سے as you can see value اس کو پک کیا گیا ہے اور ٹوٹل جو ویلو پھر بعد میں نکلی ہے کہ let three times but but not dismissed اس کو fifty four by sixty four اس کی ویلو نکالی گئی ہے اب سیکنڈ وہ دوسرا طریقہ کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ ناٹ ڈسمسڈ کی کیلکولیشن کریں تو یہاں پہ وہ ڈائریکٹلی اس کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ why not work out the probability of being caught first تو یہ P dismissed one plus P dismiss two plus P dismiss three اس کو جب ہم نے ایڈ کیا تو یہ وہی تین ویلوز جو میں آپ کو آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں اور یہ ٹین بائی سکسٹی فور یہ ویلو نکل رہی ہے اور آخر پہ probability of not being caught یہ ہو گئی ون مائنس پی کاٹ یہ اوپر جو ویلو تھی ٹین بائی سکسٹی فور اس کو ہم نے ون سے جب سبٹریکٹ کیا تو یہ fifty four by sixty four value آپ کے سامنے آ گئی تو آئیے آپ اس سوال کو اس کیلکولیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ یہ کیسے کیا گیا تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ یہ ٹری اسٹرکچر نہ ڈیولپ کرتے اور یہ سیکوینس آپ نہ بناتے تو آپ کو یہ بالکل کلیئر نہ ہوتا کہ کون سے کون سے کمبینیشنز آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں تو اصل میں سب سے آسان اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آپ ٹری ایکچولی ٹری بنائیں جس میں زیرو سے آپ یا ون پوائنٹ ون سے آپ شروع کر رہے ہیں کریں اور وہاں سے آپ ایک ڈائریکشن میں جائیں کاٹ اور دوسری ڈائریکشن میں جائیں ناٹ کاٹ پھر نیکسٹ میں جب آپ جا کے اس کو اگین ڈیوائڈ کریں کاٹ اینڈ ناٹ کاٹ اب جہاں پہ دو دفعہ کاٹ پوزیشن آ جائے تو اٹ مینس کہ that the worker is is going to be dismissed کہ پہلی دفعہ پکڑا گیا پھر اگلی دفعہ بھی پکڑا گیا تو یہ تو نیکسٹ آپ اس کو آگے لے کے نہیں بڑھیں گے لیکن باقی جو فگر ہے جہاں پہ صرف ایک بار پکڑا جاتا ہے اس کو آپ آگے لے جا سکتے ہیں اس ٹری میں I'll show it to you again کہ صرف ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ دو سچویشن فورن ارائز ہوئیں کہ پہلی دفعہ پکڑا گیا اور دوسری دفعہ پکڑا گیا اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز تھے اس میں صرف ایک دفعہ پکڑا گیا تو جب آپ نے یہ ورک آؤٹ کر لیا آئیڈینٹیفائی ہو گئے آپ کے سارے کیسز اینڈ رول اپلائی آپ نے کر لیا ہر کیس میں چونکہ تین کیسز ہیں سوائے ایک سچویشن کے جہاں پہ دو کیسز تھے کاٹ اینڈ کاٹ والا تو پھر تو بڑی آسان کیلکولیشن تھی اینڈ رول پرابلٹی دی ہوئی ہے one by four three by four یہ دو پرابلٹیز ہیں اور اس میں ون بائی فور کاٹ کے لیے تھی اور three by four not caught کے لیے تھی تو ان کو آپ نے اپلائی کر کے اینڈ رول اپلائی کیا پرابلٹیز ملٹیپلائی کی اور تینوں جو سچویشن کا کمبینیشن ہے اس کی پرابلٹی ورک آؤٹ کر لی اس کے علاوہ then we segregated the two cases with in bracket ہم نے لکھا ڈسمسڈ جہاں بھی وہ ڈسمس سچویشن تھی ڈسمسڈ ون ڈسمس ٹو اس طرح سے لکھا اور ناٹ ڈسمسڈ بھی علیحدہ لکھا جب ہم نے یہ کر لیا تو اب ہمارے پاس دو آپشنس ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ ناٹ ڈسمسڈ والی پرابلٹیز کو ڈائریکٹلی ایڈ کر لیا جائے اور دوسری آپشن یہ ہے کہ ڈسمسڈ والی پرابیبلٹیز کو ایڈ کر کے ون میں سے مائنس کر لیا جائے یعنی ایز ایگزاسٹو ایونٹس اس کو ہم ٹریٹ کریں اور ایکچوئل فگر ہمارے پاس ڈسمسڈ کی ہے جبکہ ہم نے ناٹ ڈسمسڈ کی فگر نکالنی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کانسیپٹس دو کم از کم باتیں کہ آپ ایگزاسٹو پرابلٹی کا میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تینوں رولز اس سوال میں آپ نے دیکھا اپلائی کیے گئے تو پرابیبلٹی کے جو سوالات ہیں پرابلمس ان میں اصل میں تو تین ہی رولس ہیں but you so something that you have to formulate the problem in a certain manner you have to understand how to rearrange different things اور خاص بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرابلم کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اگر ٹری بنانا پڑتا ہے اس قسم کے سوال سوالوں میں تو پلیز گرافکلی بھی اس کو آپ ریپرزینٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ پرابلم اصل میں حل کیسے ہونا without understanding the problem you want be able to solve it تو آئیے اب نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ اگلا سوال کیا اس میں اس طرح سے ہے کہ two firms compete for contracts A has probability of three by four of obtaining one contract B has probability of one by four of obtaining one contract what is the probability that when they bid for two contracts firm A will obtain either the first or second contract تو اس میں اگر آپ اس سوال کو اس طرح سے حل کریں اگر آپ سمجھے جلدی میں یا آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ پی اے گیٹس فرسٹ اور اے گیٹ سیکنڈ اگر ہم اس طرح سے اس کو سوچیں کہ اے گیٹس فرسٹ اور اے گیٹ سیکنڈ تو یہ جواب آپ کے سامنے آ گیا کہ three by four plus three by four اور یہ جواب ہے سکس بائی فور اور یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہے ذرا غور کریں یہ غلط ہو گیا تو کیسے غلط ہو گیا کہ پرابیبلٹی ایز یو نو جتنے مرضی ایونٹس ہوں total probability is always one اب یہاں پہ پرابیبلٹی ہو گئی six by four that is one point five تو یہ تو غلط ہے تو یہ آپ کو دکھایا گیا کہ اگر ایونٹس میوچلی ایکسکلوسو نہیں ہیں تو آپ ایڈ نہیں کر سکتے تو اس قسم کی غلطی جب آپ فارمولیٹ کر رہے ہیں سوال کو تو پلیز ریمبر کہ یہ غلطی نہ ہو جائے آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ اصل میں کیسے کرنا تھا تو ہم نے یہی غلطی کی کہ we ignore the restriction events must be mutually exclusive اور سمجھایا جا رہا ہے کہ we are looking for probability gains the first اس میں we are not interested in B getting both the contracts اصل میں یہ ہماری دلچسپی ہے تو اس میں اس طرح سے اس کو اگر لکھا جائے کہ پروبلٹی بی گیٹس فرسٹ اور and P B gets both یہ آپ نے جب اینڈ رول یہاں پہ لگا دیا تو اٹ مینس کہ وہ پروبلٹی آپ نے ختم کر دی کہ بی گیٹس بوتھ کو آپ نے نکال دیا یہ ٹوٹل یہ جب یہ پرابلٹی ورک آؤٹ ہو گئی one by four into one by four یہ ون بائی سکسٹین ہے تو پھر ہم جب ٹوٹل ایونٹس سے اس کو سبٹریکٹ کریں گے تو پھر یہ پرابلٹی آ جائے گی کہ A get gets one or both چونکہ پی گیٹس بوتھ آپ نے آپ نکال چکے ہیں یہ دوسری پرابلٹی میں آپ شامل کر چکے ہیں تو اس کو one minus one by sixteen آپ کر رہے ہیں یعنی you are excluding these events B gets first and B gets both تو let me see word at this point also کہ اس سچویشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہم فگر آؤٹ نہ کر سکے کہ کون سی پرابلٹیز ہیں اور کون سی ایگزاسٹو پرابلٹیز ہیں ایونٹس کون سے ایگزاسٹو ہیں اور ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے تو پھر ہمارے یہ قابو میں یہ بات آئے گی ہی نہیں یہ ایونٹ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا آپ دیکھیں یہاں کہ کس طرح سے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا کہ ایک اینڈ رول اپلائی کر کے وہ دو ایونٹس ان کی ہم نے پرابلٹی نکالی اور ون سے پھر جب اس کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں تو ریمیننگ ایونٹ جس میں ہم انٹرسٹڈ تھے کہ A either gets the first contract or A gets both the contract یعنی بی بھی اس کو مل رہا ہے دوسرا کانٹریکٹ بھی مل رہا ہے تو آپ نے بی کا کیس جو تھا اس کو سبٹریکٹ کیا ایگزاسٹو ایونٹ ٹریٹ کیا اور اس طرح سے یہ آنسر آپ کا نکلا تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھیں اب یہاں پہ ایک آلٹرنیٹو میتھڈ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ اسپلٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ اے گیٹس فرسٹ اور دا سیکنڈ اور بوتھ یعنی یہ اصل میں سوال تھا کہ A gets first or the second or both let me explain this also کہ یہ دیکھیں یہ فارمولیشن اگر ٹھیک طرح سے ہم نہ کریں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں کہ دو کانٹریکٹ ہیں تو آبویسلی اے کو پہلا کانٹریکٹ مل سکتا ہے پھر دوسرا مل سکتا ہے یا دونوں مل سکتے ہیں تو ان کو ہم اگر اس شکل میں لکھیں گے تو پھر ہم اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں we can divide these this expression into the respective component probabilities اور پھر ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی کیلکولیشن کرنے میں تو اس وجہ سے یہ ایک اور آئیڈیا آپ کو مل رہا ہے کہ سوال جب آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو فارمولیٹ ایسے طریقے سے آپ کریں کہ کمپوننٹ پرابیبلٹیز کی شکل میں وہ ریپرزینٹ ہو جائے جیسے اس سوال میں کیا جا رہا ہے تو آئیے دیکھیں یہ کیسے حل ہو رہا ہے اب آپ نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا پہلا کیا ہے کہ A gets first but not second یہ آپ نے اے گیٹس فرسٹ اور دا سیکنڈ کی بجائے اب آپ یہ یہاں پہ کر رہے ہیں A gets first but not second پھر یہ علیحدہ آپ کر رہے ہیں کہ A does not get first but get second یعنی پہلا انسیڈنٹ ایونٹ آپ نوٹ کریں کہ آپ نے سیگریگیٹ کیا کہ یو وانٹ کے پہلے کانٹریکٹ کی بات ہو تو کلیئرلی اس کو لکھا جا رہا ہے کہ A gets first but not second similarly جب دوسرے کیس میں آپ جا رہے ہیں کہ A does not get first but get second اور پھر اینڈ پہ آپ جا رہے ہیں کہ اے گیٹس بوتھ یہ بہت امپورٹینٹ پوائنٹس ہیں یہ تینوں لیٹ می ایکسپلین دس کہ یہ کیسے اور کیوں یہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں دو ایونٹ ہیں اور بات کو سمجھنا ضروری ہے اگر سمجھ آئیں گے تو پھر ہم پرابلٹیز بھی نکال سکتے ہیں تو پہلے فزیکلی سمجھنا ہے کہ یہ بات ہے کیا تو یہاں ہمیں سمجھایا گیا کہ دو کانٹریکٹ ہیں اور یا پہلا contract A can get first contract اور A can get second contract پھر تھرڈ سچویشن کے A can get both the contracts اب ڈیفائن کس طرح سے کر رہے ہیں پرابلٹی کو کہ اگر آپ سمپلی یہ کہہ دیں کہ A gets the first contract اور یہ نہ کہیں کہ بٹ ناٹ دا سیکنڈ تو آپ نے اس ایونٹ کو آئسولیٹ نہیں کیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ A gets the first contract but not the second contract اور جب آپ سیکنڈ کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں کہ فرسٹ اسے نہیں ملے گا not the first but the second یعنی یہ سیکنڈ کو ڈیفائن کیا اور تیسری سچویشن میں تو کلیئر ہی ہے کہ گیٹس بوتھ تو اب جب بات ہو رہی ہے کہ gets the first but not the second تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ gets the first and not the second یعنی بٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ انگریزی کا یہاں پہ یعنی آپ دو ایونٹس کو سائملٹینیسلی آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ gets the first but not the second actually it means gets the first and not the second یعنی اینڈ آپ کو بتا رہا ہے یہ سائملٹینیس دو ایونٹس ہیں تو اٹ مینس کے جو کمپونیٹ پرابلٹیز ہیں probability of getting the first contract نے ملٹی پلائی اب ہونا ہے probability of not getting the second contract تو یہی طریقہ پھر دوسرے کانٹریکٹ کے کیس میں اور یہی بات جو ہے جب بوتھ آپ کہہ رہے ہیں تو بوتھ بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ gets the first contract and gets the second contract تو اس طریقے کو please try to get into the bottom of this method اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو then you have the probability calculation under your control کہ یہ کیسے میں اس کو فارمولیٹ کروں اور کیسے میں اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ پہ اس کو سوچوں ایگزاسٹو ایونٹس کی شکل میں کیسے اس کو دیکھوں کیسے میں سیگریگیٹ کروں ایونٹس کو تو آئیے آپ واپس لائٹ پہ چلیں تو آپ نے دیکھا کہ اب یہ کیلکولیشن بڑی آسان ہو گئی کہ آپ نے انڈیویجل کیلکولیشن میں بھی پروڈکٹ استعمال ہوا اور پھر ان تینوں ایونٹس کو آپ ایڈ کر رہے ہیں سمپلی کہ اے گیٹس فرسٹ اور سیکنڈ اور بوتھ یعنی یہاں پہ اور کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا تو آپ تینوں پرابلٹیز کو جمع کر رہے ہیں اور آنسر ففٹین بائی سکسٹین آ رہا ہے ایک اور بڑی دلچسپ اگزامپل آپ کے لیے یہاں بھی تھوڑی سی exercise of the mental muscle involved ہیں کہ ایک یہاں پہ جو پیرامیٹرز دیے جا رہے ہیں اس فیکٹری کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جہاں پہ forty percent work force females کی ہے twenty five percent females management cadre کو بلونگ کرتی ہیں thirty percent males management cadre کو بلانگ کرتے ہیں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ if management grade worker is selected what is the probability that it is a female تو let be discuss this before we proceed further اب اس سوال میں بھی آپ دیکھیں کہ unless we prepare a table and we try to see کہ ان پٹ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے تو یہ ہمارے لیے اس سوال کو بھی حل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہم نے کون سی ویلو کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اگرچہ بڑا سمپل سا سوال ہے very very straightforward calculation but unless you translate the word problem into actual figures in tabular form تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ٹیبل بنایا ہے اور وہ ڈیٹا جو موجود ہے صرف اس کو میں نے یہاں پہ انٹر کیا ہے اور وہ ڈیٹا جس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے وہ میں نے کوشچن مارک کی شکل میں آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے تو آئیے میں آپ کو ایکسپلین کروں اسی سلائڈ پہ پہلے میں بریفلی ایکسپلین کروں کہ یہ کیسے ہم اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں پھر نیکسٹ سلائیڈ پہ جا کے ہم ایکچوئل کیلکولیشن دیکھیں گے تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ ایسے سوال کیسے کیے جاتے ہیں تو آپ یہاں نوٹ کریں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 40% percent workforce is female تو میں نے ایک ٹیبل بنا دیا یہ ڈفرینٹ آئٹم جو دیے ہوئے ہیں کہ مینجمنٹ کارڈر ہے مینجمنٹ لکھ دیا نان مینجمنٹ کارڈر پھر اس کا ایک ایونٹ بنتا ہے نان مینجمنٹ وہ لکھ دیا ان دونوں کو ملائیں گے تو ٹوٹل بنتا ہے پھر دوسری سائڈ پہ میل فیمیل پھر ان کا ایک ٹوٹل بنتا ہے تو اب ہمیں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ فورٹی پرسینٹ ورک فورس تو اٹ مینس کہ اگر ہم ٹوٹل ہنڈریڈ ہی لے لیں تو پہلی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ forty out of the total workforce is females اب دوسری انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے کہ twenty five percent females management cadre میں تو اٹ مینس یہ جو فگر مینجمنٹ اور فیمیل کا جو انٹرسیکشن جہاں پہ آ رہا ہے جہاں پہ کوشچن مارک دیا ہوا ہے اس کو اگر ہم اب کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو فورٹی کا اگر ٹوینٹی فائیو پرسینٹ لیا جائے تو وہ دس آ جائے گا تو we can then write the value ten جہاں پہ یہ کوشچن مارک فی میلس کے اندر دیا ہوا ہے اب جب ہمارے پاس یہ ویلو دس آ گئی تو نان مینجمنٹ آبیسلی فورٹی میں سے جب دس نکال دیں تو تھرٹی یہ ویلو بھی آ جائے گی اب میل آپ دیکھیں کہ ہنڈریڈ میں سے فورٹی اگر نکال لیں تو ٹوٹل میل آ جائے گا لیفٹ سائڈ پہ میل کے اندر یہ ویلو نکل آئے گی پھر ہمیں تھرٹی پرسینٹ بتایا گیا کہ میلز اس کارڈر میں ہیں اب سکسٹی چونکہ ویلیو میل کی نظر آ رہی ہے کہ سکسٹی ہے تو سکسٹی کو جب آپ تھرٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایٹین کی ویلیو آ جائے گی جو مینجمنٹ میل کی فگر بنتی ہے تو اب سکسٹی میں سے جب یہ ایٹین کو آپ نکالیں گے تو یہ فورٹی ٹو کی ویلیو یہاں نکل آئے گی جو نان مینجمنٹ تو یہ چاروں ویلیوز آپ نے کوشچن مارکس آپ کے ریموو ہو گئے اب میل اور فیمیل کی ویلوز نون ہے آل دا فور ویلوز تو ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس آ جائے گا تو آئیے اب دیکھیں کہ یہ کیلکولیشن کیسے کی گئی ہے یہ دیکھیں کہ ٹوٹل میل یہاں پہ پہلے نکال لیا سکسٹی ہنڈریڈ میں سے فورٹی فیمیلس تھیں تو سکسٹی کی فگر آ گئی تو وہ ہم نے سکسٹی لکھ لیا پھر management females point two five کو فورٹی سے ملٹیپلائی کیا دس وہ فگر لکھ لی پھر نان مینجمنٹ فورٹی سے دس کو نکالا تیس کی ویلیو آ گئی وہ لکھ لی پھر مینجمنٹ میل سکسٹی کو تھرٹی سے پوائنٹ تھری سے ملٹیپلائی کیا ایٹین کی ویلیو پھر سکسٹی سے ایٹین کو نکال رہے ہیں تو فورٹی ٹو پھر management total eighteen plus ten ہم نے نکالا تو ٹوینٹی ایٹ کی ویلیو آئی اور نان مینجمنٹ کی ویلو سیونٹی ٹو بن رہی ہے تو اب سوال آپ کے پاس یہ تھا کہ what is the probability that the management grade worker selected is a female تو اب دیکھیں سوال اتنا آسان ہو گیا کہ اب ہم نے صرف دس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے ٹوینٹی ایٹ کو یعنی فی میلس جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں you are selecting ten females ہیں میل فیمیل جو مینجمنٹ کارڈر ہے اس میں ٹوینٹی ایٹ اب لوگ ہیں اور آپ نے دس فیمیلز اس پہ بیس کر کے پرابلٹی اب نکالنی ہے کہ ten out of twenty eight please note کہ it's not ten divided by hundred it is ten divided by twenty eight چونکہ مینجمنٹ کارڈر کی بات ہو رہی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی آسان سوال لیکن اگر ہم اس کو پراپرلی ٹیبولیٹ نہ کرتے تو ہمیں یہ کلیئر ہی نہیں ہونا تھا کہ ہم نے پرابیبلٹی کس فگر سے نکالنی ہے اور یہاں پہ اگرچہ تھی تو پرابیبلٹی کیلکولیشن لیکن ڈیٹا کو ایک خاص طریقے سے ری ارینج کرنا پڑا کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس شکل میں ری فریز کرنا پڑا تو یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جب پرابیبلٹی کے سوال آپ حل کریں تو you have to get to the bottom of the question کہ پرابلم ہے کیا ڈیٹا کیا ہے چونکہ ایکچوئل فارمولے تو بڑے آسان ہیں غلطیاں کہاں ہوتی ہیں کہ اچھی طرح سے پرابلمس کو فارمولیٹ نہیں کیا جاتا ری اسٹیٹ نہیں کیا جاتا تو اس سوال میں آپ کو خاص طور پہ یہ دکھایا گیا کہ unless you do this even if it is a very simple question you won't be able to do it تو آئیے اگلا سوال دیکھیں اگلی سلائڈ پہ چلیں یہ ایک اور ایگزامپل بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے اور یہ آپ کو ایک نیا آئیڈیا نیا کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہے کہ پرابیبلٹی کی application to estimate expected value اور یہ کیس ہے کہ ایک وینڈر پائی ایپل پائی خرید رہا ہے اور وہ different numbers on different days وہ بیچ رہا ہے اور ایک پیٹرن ہے جس حساب سے وہ اس کو بیچتا ہے اور یہ ریکڈ ہے اس کے پاس یہاں پہ جس میں پائی سولڈ کی انفارمیشن ہے کہ forty pies were sold twenty percent of the days fifty اندر ٹوینٹی پرسینٹ سکسٹی اندر تھرٹی پرسینٹ یہ تھرڈ کالم ہے جس میں یہاں پہ پرسینٹ ڈیز لکھا ہوا ہے اور with in brackets F which stand for frequency تو یہ ریلیٹو فریکوینسی یہاں آپ کو دی جا رہی ہے اور یہ ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈریڈ ہے تو یہ پیٹرن آپ کے سامنے ہے اب سوال یہ ہے کہ what is the expected income from the pies اگر یہ کیلکولیشن کرنا چاہے تو کیسے یہ کیلکولیٹ کرے گا اب ان کی price per pie thirty five rupees ہے تو یہ forty into thirty five fourteen hundred آ گیا پھر باقی ملٹیپلیکیشنس آپ کے سامنے یہ seventeen fifty two thousand one hundred two thousand four hundred fifty two thousand eight hundred تو یہ income for numbers of pies یہ فگر آ گئی اور پھر یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف انٹو ایکس پرسینٹ اس کو ملٹی پلائی یہاں کیا جا رہا ہے اور وہ کر کے تو ہنڈریڈ پہ پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ایوریج نکل آئے ٹوٹل یہ ڈیز یہاں پہ ہم ہنڈریڈ ہی ڈیز ٹریٹ کر رہے ہیں کہ فار ہنڈریڈ ڈیز یہ پوزیشن بنتی ہے رادر دین وہ پرسنٹیجز میں اس کو ملٹیپلائی کیا جائے فریکشنس میں لایا جائے تو اسٹریٹ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہنڈریڈ ڈیز ٹوٹل ٹریٹ کر لیے اور ہول نمبرس کو استعمال کر لیا کہ ٹوینٹی پرسینٹ ہے تو ٹوینٹی کی فگر ڈائریکٹلی استعمال کر لی اور ایف ایکس کی ویلو ایکس از انکم ہر بریکٹ میں انکم ورک آؤٹ ہو گئی تو ٹوٹل ادھر ٹو ہنڈریڈ تھری تھاؤزینڈ کی ٹوٹل فگر آئی ہنڈریڈ ڈیز میں تو اس کو آپ جب ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک مین پر ڈے کی ویلو آ گئی جس کو آپ ایکسپیکٹڈ ویلو کہیں گے اب اس سلائڈ پہ اس ایکسپیکٹڈ ویلو کو ڈیفائن کیا گیا اور اس کو ای ایم وی یعنی ایکسپیکٹڈ مین ویلو اور یہ کیا ہے it is a sum of of outcome into financial result of outcome یعنی جو بھی ڈفرینٹ کیسز بن رہے ہیں یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے ابھی وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ویٹڈ ایوریج کی اپروچ لی گئی کہ آپ نے وہ ڈائریکٹلی ہر سلیب میں ویلیو نکالی اور ایک ایوریج نکال لی اب یہاں آپ کو ایک اور طریقے سے same problem expected value probabilities دی ہوئی ہیں یہ ایک ایگزامپل ہے ایک انشورنس کمپنی کی کہ جس کے پاس eighty percent of the cases میں کوئی کلیم نہیں آ رہا ففٹین پرسینٹ کیسز میں claim is five thousand rupees remaining five percent میں claim is fifty thousand rupees تو expected value of claim per policy کیا ہے before we do the calculation let's discuss it کہ ایکسپیکٹڈ ویلو یہ آپ کو فارمولا بھی دکھایا گیا کہ اس قسم کی جب سچویشن ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انڈیویجل پرابلٹی کو اس کا جو جتنے پرسنٹ وہ شیئر بن رہا ہے اوور آل اسے ملٹیپلائی کریں اور اس میں آپ ہر سلیب کو علیحدہ یہ پروڈکٹ اس کا ڈیولپ کر لیں پھر یہ پروڈکٹ جو بھی ریزلٹس نکل رہے ہیں فار آل دا سلیبس ان کو آپ جمع کر لیں all that you need to do is to use the probability in fraction یعنی fraction multiplied whatever the claim is یہاں پہ مثلاً ایٹی پرسینٹ اگر فگر دی ہوئی ہے تو زیرو پوائنٹ ایٹ آپ یوز کریں گے اور یہاں نو no کلیم اس نے کہا تو انٹو زیرو زیرو ویلو آ گئی پھر دوسرا کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ففٹین پرسینٹ ہے تو زیرو پوائنٹ ون فائیو سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ کیسے کیلکولیشن ہوئی تو یہ E M V expected mean value اب equal to zero point eight into zero plus zero point one five into five thousand plus zero point zero five into fifty thousand تو اس کو جب آپ حل کر رہے ہیں آپ تو value three thousand two hundred fifty آپ کے پاس آ رہی ہے in other word at this point کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ ویلیو یہ بڑا ہی ایک کامن سوال ہوتا ہے اور اکثر آپ کو یہ اس قسم کی سچویشنس کے ساتھ واسطہ پڑے گا تو جسٹ ریمبر کہ جو پرابیبلٹی ہے کہ اتنے پرسنٹ پرابیبلٹی ہے کہ یہ سچویشن ہوگی اس کو آپ جسٹ کنورٹ کر کے فریکشن میں اس فائنینشیل امپیکٹ سے ملٹیپلائی کریں پھر ہر سلیب کے جو فائنینشیل امپیکٹ ہیں ان کو ایڈ کر دیں اور total value will be your expected result based on probability of occurrence of different events جیسا کہ آپ اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیپیکل پروڈکشن پرابلم کہ ایک پیکنگ مشین ہے ایک فیکٹری ہے جو بسکٹ مینوفیکچر کر رہی ہے تو اس میں یہ سامنے ایک بات آ رہی ہے کہ the packing machine breaks one biscuit out of twenty یعنی اس کی probability one by twenty equal to zero point zero five تو یہاں پہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ what proportion of boxes will contain more than three broken biscuits تو یہ typical binomial probability situation اس کو ہم کہیں گے the individual biscuit is broken اور ناٹ بروکن یعنی یہ دو پاسبل آؤٹ کمس ہیں اور یہ بائنومیل ڈسٹریبیوشن پرابلٹی یا بائنومیل سچویشن کو ریپرزینٹ یہ کیس کر رہا ہے تو لیٹ ایس سی کہ بائنومیل سچویشن ہے کیا یہ تین پوائنٹس ہیں بائنومیل سچویشن کو ڈسائڈ کرنے کے لیے پہلا یہ کہ آئی در اور سچویشن ہونی چاہیے سیکنڈ کہ number of trial should be known and fixed اور اس میں این کا استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ کہ probability for success on each trial is known and fixed یعنی نمبر آف ٹرائلس بھی پتا ہونا چاہیے این اور پھر پرابلٹی ہر ٹرائل کی بھی نون ہونی چاہیے اور فکس ہونی چاہیے تو یہ بائنومیل پرابلٹی کا سوال یہ بڑا کامن چکے ہے تو اس کی ایک پراپر ٹیبولیشن اسٹینڈرڈائزڈ فارم میں ہر کتاب میں دی گئی ہے اس کو بائنومیل کمیولیٹو پرابیبلٹی ٹیبلز بھی کہتے ہیں اور ان ٹیبلز میں probability of R small R اور more successes in N trials with the probability P of success in one trial یہ دی جاتی ہیں پھر اس ان ٹیبلس میں جس طرح سے ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا کہ این کی value ranges from one to ten پھر این کی ویلو کے ساتھ آر کی ویلوز کے کمبینیشنس ہیں اور اس میں اسٹارٹنگ زیرو بھی ایک پاسبلٹی ہے but actual values one to ten جب آپ این اکول ٹو ٹین پہ جائیں گے تو ون ٹو ٹین ہو جاتا ہے پھر پرابیبلٹی کی ویلوز ٹیبولر فارم میں ہیڈنگس دیے ہوئے ہیں کہ zero point zero five probability 0.1 0.2 اور یہ 0.5 تک یہ پرابیبلٹی جاتی ہے تو let me explain a little bit now کہ یہ بائنومیل سچویشن اور بائنومیل ڈسٹریبیوشن کا استعمال کہاں پہ ہوگا کہ یہ ایسی آبویسلی ایسی سچویشنس جہاں پہ ایک تو پرابیبلٹی ہمیں پرائر پتا ہو ایک یہ سچویشن ہوگی مثلا بوہی ایک کوائن ٹاس کر رہے ہیں تو probability is known zero point five ہے یا آپ کہہ رہے ہیں جی biscuit one by twenty probability ہے تو دس از نون اور پھر این کی ویلیو ہمیں معلوم ہے ٹوٹل نمبر آف ٹرائل کتنے ہیں تو اس قسم کی جب سچویشن آپ کے سامنے آئیں تو یہ ٹپکل بائنومیل سچویشنس ہیں اور ان کے سوال پھر binomial cumulative distribution cumulative probability tables کو کنسلٹ کر کے حل کیے جاتے ہیں اور ان کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ پرابلٹی کی ویلیو وہاں دی ہوئی ہے کہ the probability is that the the value is more than a certain figure جو ان ٹیبلس میں دی ہوئی ہے یہ تفصیلات میں آپ کو اگلے لیکچر میں ایکسپلین کروں گا we will do a number of such questions جو بائنومیل پرابلٹیز کے ساتھ ڈیل کریں گے we will also look at other possibilities جس میں مثلاً پوائسوں پرابلٹی کہاں پہ استعمال ہوگی اور جو تھرڈ بڑی امپارٹینٹ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ہے کہ نارمل ڈسٹریبیوشن یہ کس طرح سے استعمال ہوگی اس کے علاوہ ہم نے جو باتیں دیکھنی ہیں اور سیکھنی ہیں کہ یہ پرابلٹی ڈسٹریبیوشن ریلیٹڈ بے شمار فنکشنز مائکروسافٹ ایکسل میں بھی موجود ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے so we have a lot to study concepts are very important اور لیکن ایک جو سیونگ ریس ہے کہ I hope that you are enjoying the probability lectures چونکہ یہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو اب یہ تلقین کر کے کہ please work with the probability problems اور مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل کو فوراً کنسلٹ کریں چونکہ نیکسٹ لیکچر میں I am going to show you again some applications of Microsoft Excel L function for probability calculations تو with this I close today's lecture students lot of probability studies calculations very interesting I hope محنت کرتے رہیے آج اتنا ہی اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ